الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وعلى اصحابه ومن سار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين وبعد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان عمر بن الخطاب اصاب اردون بخی برا النبي صلى صلی اللہ علیہ وسلم يستأمره امر فقال يا رسول اللہ امن اسب تو اردن بخی بر لم اصب مالن عندي منه فما تأمر به قال انش شئت حبست تصد وتصدقت بها فت صدق بها عمر لا يباع ولا يوهب ولا يورث وتصدق و تصدقبا فلفقرائے وفي فلقربا وفي فلقاب و فیبلّ وبن صبیر وغیفلا جنا علا منولی الامن ہے بالمعوف و یوتی اماغ غیرہ متمل ربا علم بخاری و مسلم فی صحیح امہ معذد ناظرین و مشاہدین آپ کے سامنے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث پیش کی گئی ہے اور یہ وقف سے متعلق ہے اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک حکم دیا تھا ایک نصیحت یا وصیت فرمائی تھی اسی سے متعلق یہ حدیث اسی مناسبت سے یہ حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اس حدیث کے روایت کرنے والے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں نبوت کے دو سال بعد پیدا ہوئے والد کے ساتھ انہوں نے اسلام قبول کیا اور والد کے ساتھ ہجرت بھی فرمائی غزو بدر اور احد میں شرکت کرنے کا بڑا دل چاہا لیکن عمر کم تھی اس لیے انہیں لوٹا دیا گیا پھر غزو خندق میں وہ شریک ہوئے اور اس کے بعد کے تمام غزوات میں انہوں نے شرکت فرمائی یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو جنگیں ہوئیں ان تمام غزوات میں وہ شریک رہے شام کے فتح میں عراق کے فتح کرنے میں اور اس طریقے سے مصر افریقیہ اور بلاد فارس کے فتح میں بھی یہ شریک رہے اللہ نے انہیں لمبی عمرتا فرمائی چوراسی سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی سن تہتر ہجری کے اندر اور ابو حرض اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ حدیثیں انہی سے مروی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کافی انہوں نے حج بھی کیے بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ساٹھ حج کیے اور کئی عمرے کیے لگ کم و بیش نو سو یا ایک ہزار کے آس پاس جیسا کہ کچھ علماء اور مورخین نے ان کے بارے میں بیان کیا ہمارے بھی ان کے بارے میں فرمایا ایک مرتبہ کہ نعم الرجل عبداللہ لوقام قیام اللیل کہ بہت بہترین انسان ہے عبداللہ اگر وہ قیام اللیل پڑھنا شروع کر دیں جب آپ نے حدیث یا یہ امانبی کا یہ کی تمنا سنی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی ہمیشہ اپنا معمول بنا لیا اور کبھی بھی ان سے قیام اللیل نہیں چھوٹی ہم اور آپ اگر دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی وصیتیں اور حدیثیں ہم سنتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم سنتے ہیں لیکن ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی صرف ایک جملہ اللہ کے سور سے انہوں نے سنا اور اپنی زندگی انہوں نے تبدیل کر لی اور قیام العل پڑھنا اپنا معمول بنا لیا یہ ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور یعنی بہت عظیم صحابی بڑے زاہد متقی پرہیزگار اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے صدقات و خیرات کرنے والے بڑے عظیم صحابی گزرے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اوپر قضا کا منصب پیش کیا کہ آپ قاضی بن جائیں لیکن انہوں نے انکار کر دیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یعنی کچھ علاقوں کی ولایت دینے کی کا ارادہ ظاہر فرمایا لیکن انہوں نے انکار کر دیا تو اس طریقے سے بڑے ہی زاہد متقی اور پرہیزگار شخص گزرے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتباع سنت میں ضرب المسل تھے یعنی پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق انہوں نے گزاری اس کے بعد ان کے والد ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیف راشد مبشر بالجنہ جنت کی بشارت ان کو دی گئی اور بڑے عظیم صحابی سب سے پہلے انہیں امیر المومین کا لقب دیا گیا اور امان نبی نے ان کے فضائل و مناقب بے شمار حدیثیں کافی حدیثیں بیان فرمائیں یہ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں صحابہ کرم بطور خاص خاص یہ بڑے بڑے صحابہ جنہیں ہر انسان جانتا اور پہچانتا بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے اپنے آپ کو جوڑیں ان کی سیرتوں کا مطالعہ کریں اور ان کے اوصاف اور ان کے اعمال کو اپنائیں ان کے نقش قدم کی پیروی کریں کیونکہ صحابہ تابعین طب تابعین یہ ہمارے صلف ہیں اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اسی لیے جب کوئی حدیث میں پڑھتا ہوں خاص طور سے وصیت کے تعلق سے تو اس حدیث کا مختصر تعارف بھی میں پیش کرتا ہوں مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی زندگیوں میں ان کی تباہ کریں اور ان کے نقش قدم کی پیروی کریں اللہ ابرامین ہمیں توفیق دے کہ ہم صحابہ کرام کے نقش قدم پر قائم رہیں اور ان کے منہج اور عقیدے پر قائم رہیں کیونکہ اسی میں ہمارے لیے نجات ہے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خیبر میں ایک کچھ زمین ملی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس کے بارے میں آپ سے مشورہ کرنے لگے کہ آپ کا کیا حکم ہے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انی اصب تو اردم بخیبرا خیبرا مجھے خیبر میں یعنی فتح خیبر کے بعد جہاں یہودی بستے تھے اور سنسات ہجری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نے چھ ہجری میں اس کو خیبر کو فتح کیا تو یا سات ہجری کے اندر جی سنسات ہجری کے اندر تو وہاں آپ کے حصے میں کچھ زمین آئی تو وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے سر کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ مجھے خیبر میں زمین میں نہیں ہے لمح مال قط ان فص ان دیمن ہو میرے پاس جیسا قیمتی اور کوئی مال نہیں ہے یا مجھے اس سے کوئی قیمتی مال نہیں ملا فما تمر بھی تو آپ ہمیں اس زمین کے بارے میں کس چیز کا حکم دیتے ہیں کیا کرنا چاہیے مجھے وہ زمین میرے پاس سب سے عمدہ اور قیمتی زمین ہے اس سے قیمتی اور بہتر مال اور زمین میرے پاس نہیں ہے تو آپ کا کیا حکم ہے میں زمین کے بارے میں کیا کروں دیکھیے صحابہ کرام کس قدر حدیث دین کے کہ وہ ہر چیز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور آپ سے پوچھا کرتے تھے تو ہمارے نبی نے کیا فرمائی ان حبست اسلحہ و تصدق تبہا اگر تم چاہو اگر آپ کی مرضی ہو تو اس کی اصل روک لو اصل ملکیت اپنے پاس رکھو اور جو اس کی پیداوار ہو جو منافع ہو نفع ہو یا پیداوار ہو اس کا تم صدقہ کر دو اسی کو وقف کہا جاتا ہے وقف کا مطلب یہ ہوتا ہے کی روکنے کے وقف کے لغوی معنی روکنے کے ہوتے ہیں اور یہاں مقصد یہ ہے کہ اصل چیز روک کر کے منافع اور جو فائدہ ہو اسے اللہ کی راہ میں نیکی کی راہ میں خرچ کر دینا اور اس کی اصل ملکیت اپنے پاس رکھنا اس کو وقف کہا جاتا ہے اسے وقف کہا جاتا ہے جی تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ تم چاہو اگر تمہاری مرضی ہو تو اصل کو روک کر کے رکھو اور اس کا صدقہ جو ہے جو منافع ہو آمد اور جو پیداوار ہو اس کا صدقہ کر دو قال تو عمر عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں فتصدق صدقہ عمر تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی پیداوار کو صدقہ کر دیا اور یہ کہا کہ لا انا وہ نہیں بیچا جائے گا ولا حب اور اسے حبا اور عطیہ نہیں کیا جائے گا نہیں یعنی کسی کو نہیں دیا جائے گا ولا یورث اور اس کا اس کی وراثت بھی نہیں ہوگی یعنی وہ اللہ کی رائے میں وقف ہے کوئی اس کا وارث نہیں ہوگا وہ تصدقہ بھی ہے فی الفقرا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فقرا میں وہ فل قربہ اور جو قرابت دار ہیں مستحق ان میں وہ پھر رقاب اور گردنوں کے آزاد کرنے میں غلاموں کے آزاد کرنے میں وہ فی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں وہ بنی سبیل اور مسافر کے لیے وظائف اور مہمانوں کے لیے وقف کر دیا لا لاجنا علامیہ منہ معروف اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے انہوں نے کہا عمر رضی اللہ انہوں نے کہ جو اس کا والی بنے یعنی جو اس کا نگہبان ہو اور اس کا ذمہ دار جو ہو اس میں سے معروف کے ساتھ بھلائی کے ساتھ کھائے یعنی جو نگرانی کرے وہ بھلائی کے ساتھ وقف کی ماں کی زمینوں میں سے یا وقف کی چیزوں میں سے کھا سکتا ہے استعمال کر سکتا ہے وہ غیر متمول اور جو محتاج ہو جو مالدار نہ ہو اس کو کھلا سکتا ہے یعنی جو اس وقف کا نگراں ہو دیکھ بھال کرے وہ چاہے تو جو فقیر لوگ ہیں وہ غیر جو یعنی غیر مالدار ہیں محتاج ہیں ان کو کھلا بھی سکتا ہے یعنی اپنی ثوابدید پر کہ بھائی فلاں آدمی محتاج ہیں غریب ہیں تو ان کو کھلا سکتا ہے تو یہ حدیث وقت کے تعلق سے بڑی اہمیت کی حامل ہے اور اس حدیث کے اندر وقف کے بہت سارے مسائل ہمیں معلوم ہوتے ہیں وقف کیا ہے میں نے بتایا کہ وقف کے معنی ہوتے ہیں روکنے کے اور شریعت کی اصطلاح میں یا دین کی اصطلاح میں وقف کا معنی یہ ہے کہ انسان کے پاس کوئی جائیداد ہے اور اس طریقے زمین ہے یا کھیتی باڑی ہے کوئی بھی چیز ہے اس کی اصل روک کر کے اور اس کی جو پیداوار ہو جو آمدنی اور کرایہ ہو جو منافع ہو اسے اللہ کی راہ میں وقف کر دے کہ اللہ کی راہ میں نیکی کے راستوں میں خرچ کیا جائے گا اس کو وقف کہا جاتا ہے بہت سارے مسائل وقف کے معلوم ہوئے پہلی بات یہ معلوم ہوئی اس میں یا ایک بات کہ اسے بیچا نہیں جا سکتا ہے آدمی نے وقف کر دیا جس کام کے لیے وقف کیا ہے اس کو اسی میں استعمال کیا جائے گا اسے بیچا نہیں جا سکتا ہاں اگر اس کا فائدہ ختم ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کو بیچا جا سکتا ہے اور بیچنے کے بعد اس مال کو اور اس قیمت کو اسی کام کے لیے انسان استعمال کر سکتا ہے اور اگر بچ گیا کچھ اس میں سے تو اس پیسے کو دوسرے وقف کے کاموں میں استعمال کر سکتا ہے مثال کے طور پر آدمی نے زمین وقف کی تھی مسجد کے لیے مسجد بنا دی گئی وہاں پر لوگ تھے نماز پڑھتے تھے اب وہاں سے سارے لوگ اس علاقے کو چھوڑ کر کے یعنی کسی اور علاقے کے اندر چلے گئے اب وہاں آدمی لوگ نہیں رہتے ہیں اب ظاہر بات ہے اب اس کا جو فائدہ تھا وہ ختم ہو گیا ہے لوگوں کے چلے جانے کی وجہ سے لہذا ایسی صورت میں اس مسجد کی زمین کو انسان بیچ سکتا ہے اور بیچ کر کے جن علاقوں میں ضرورت ہے جا کر کے وہاں مسجد بنا دے تاکہ لوگ فائدہ اٹھائیں اور اگر کچھ پیسہ بچ جائے تو اس پیسے کو کسی اور خیر کے کام میں استعمال کر لے یا کہیں اور مسجد بنا دے اگر پوری مسجد بنانے کے پاس کے لیے پیسہ ہو یا تو کہیں پر مسجد بنانے میں یا تعمیر کرنے میں اس پیسے کو لگا دے تو یہ یہ کرنا ایسا جائز ہے یا اس طریقے سے انسان نے کوئی زمین وقف کی اب وہ کہتا کہ نہیں میں اسے بہتر وقف کروں گا تو انسان کر سکتا ہے جیسے مان لیجیے قربانی کا مسئلہ ہوتا ہے انسان نے کسی بکرے کو قربانی کے لیے وقف کر دیا لیکن وہ سمجھتا ہے کہ اس سے بہتر بکرا میں جو ہے قربان کروں گا اللہ کی راہ میں تو اس کو بیچ کر کے اس سے بہتر بکرا اس سے موٹا اس سے قیمتی لا سکتا ہے اسلام کے اندر یہ چیز جائز ہے لیکن اگر کوئی وجہ نہ ہو تو بغیر وجہ کے وقف شدہ یا وقف کی چیزوں کو بیچنا یہ جائز نہیں ہوتا کیونکہ اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا اس کا انسان نگراں ہوتا ہے ذمہ دار ہوتا ہے ولا یو اور نہ ہی دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ وقف کی چیزوں کو ہم کسی کو ہدیہ اور تحفے میں یا عطیے میں نہیں دے سکتے کسی کو ہبا نہیں کر سکتے کہ کوئی نگراں ہے اور کہہ دے کہ بھئی یہ وقف کی زمین یہ میں نے آپ کے لیے جو ہے آپ کو ہدیے میں نے دے دیا تو ایسا کرنا جائز نہیں انسان کے لیے جی یہ اللہ کی راہ میں وقف ہے تو نیکی کی راہوں میں اسے استعمال کیا جائے گا ولاس اور نہ ہی اس کا کوئی وارث ہوگا یعنی پورا وقف کر دیا کہ مال اللہ کی راہ میں وقف ہے خلاص لہذا کوئی وارث نہیں ہوگا اس کا اور وہ مال پورا اللہ کی راہ میں ہمیشہ خرچ کیا جاتا رہے گا تو یہ بھی اس سے معلوم ہوا اور پھر انہوں نے کیا فقرا میں داروں میں اور اس طریقے سے گردن کے آزاد کرنے میں کچھ چیزوں کو انہوں نے بتایا کہ ان جگہوں پر اس کو خرچ کیا جائے گا اور ایک بات یہ بھی معلوم ہے کہ جو انسان اس کا نگرانی اس کی نگرانی کرے وہ اس میں سے معروف کے ساتھ بھلائی کے ساتھ کھا سکتا ہے یعنی اپنی اجت لے سکتا ہے اور اس طریقے سے یعنی دیکھ بھال کرنے میں جو خرچ آتا ہے اس کو لے سکتا ہے اور اس طریقے سے جو محتاج ہیں فقیر لوگ ہیں ضرورت مند ہیں ان کو بھی اس میں سے کھلا سکتا ہے یہ بھی اس کے یہ بات معلوم ہوئی تو یہ وقت کے کچھ مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس اس سے بہتر کوئی مال نہیں ہے کوئی قیمتی مال نہیں ہے صدقات و خیرات میں بہتر یہ ہے کہ انسان ان مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے جو اس کی نظر میں سب سے زیادہ قیمتی اور عمدہ ہوں اس میں انسان کے لیے زیادہ اجر اور ثواب ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے لن لَ طنالبرحت تنفقو بما تحبون تم جنت نہیں پا سکتے البیر کا معنی جنت کیا گیا ہے اور بہت سارے صحابہ نے اور علماء نے اور ایک معنی تو نیکی ہے کہ تم تمہیں نیکی نہیں مل سکتی حتیٰ تنفک مما توحبون یہاں تک کہ تم ان چیزوں کو خرچ کر دو جنہیں تم پسند کرتے ہو جو تمہارے نزدیک محبوب ہیں ان میں سے اللہ کی راہ میں تم خرچ کر دو سارا کا سارا خرچ کرنے کے لیے نہیں کہا گیا مما توحبون میں من تب عیدی ہے یعنی جو تمہارے پاس عمدہ اور نفیس مال ہے ان مالوں میں سے کچھ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ایک صحابی ہیں جن کا نام ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان کے ایک باغ تھا جو مسجد نبوی کے متصل قریب ہی قبلے میں واقع تھا اور اس کا نام تھا بیروحا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے باغ میں جاتے تھے بیٹھتے تھے آرام کرتے تھے اور یعنی اس باغ میں جاتے تھے جب یہ آتی کریمہ نازل ہوئی تو ابو طلحہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں یہ پورا کا پورا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں اور صدقہ کرنا چاہتا ہوں تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ میرا خیال یہ ہے کہ تم اسے اپنے قرابت داروں میں خرچ کر دو تو انہوں نے قرابت داروں کے اندر اس کو تقسیم کر دیا اور یہ بھی بخاری مسلم کی روایت ہے بڑا عمدہ مال مسجد نبی کے قریب لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو انہوں نے سب اپنے قرابت داروں میں اس کو پورا تقسیم کر دیا جو محتاج تھے تو صاحب کرام کس قدر صدقہ تو خیرات کرنے والے ایسا بھی نہیں ان کے پاس مال کی بہت فراوانی تھی یعنی بہت زیادہ ان کے پاس مال تھا ایسا بھی نہیں لیکن ان کا دل بڑا تھا مالداری کثرت مال کا نام نہیں ہے مالداری دل کی مالداری کا نام کتنے مالدار ہیں لیکن فقیر اور محتاج نظر آئیں گے اور کتنے فقیر ہیں ان کے پاس زیادہ مال نہیں ہے لیکن دل بہت بڑا اور دل کی مالداری ان کے پاس ہے لہذا وہ کیا کرتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں اپنی حیثیت پر خرچ کرتے ہیں ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے کہ اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم کے دیس قنار الوب و شکت تمرہ کھجور آدھی کھجور ہی کیوں نہ ہو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ صدقات و خیرات کی جہنم کا آڑ ہے جنت میں داخلے کا ذریعہ اور سبب ہیں تو انسان کو اللہ تعالیٰ مال دے جائیداد دے تو وقف کر دے اور چاہے پورا صدقہ کر دے اور اس طریقے سے وہ جنت کما لے کیونکہ دنیا کا مال دنیا کے اندر رہ جائے گا آج ہے کل نہیں رہے گا اگر ہم اسے خرچ کر دیں گے اللہ کی راہ میں وہی اصل ہمارا مال ہے وہی ہم کو فائدہ پہنچانے والا ہے آج ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم مالوں کو گن گن کر کے اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں حلمی مزید کی ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے اور انسان مال کے پیچھے بھاگتا ہے چل پر دوڑتا ہے مال حلال کمانا ہی غلط نہیں ہے لیکن انسان اپنا مقصد بھی بنا لے اور اس طریقے سے اس کے پاس مال کی خوب پرواہ نہیں ہو لیکن پھر بھی اپنے سے اوپر کو لوگوں کو دیکھ کر کے دوڑ میں رہے اور سب کچھ کمانے کے چکر میں رہے تو یہ قطع انسان کے لیے ایسا کرنا درست نہیں ہے جی جی اور ایسا کرنے والا دین کے راستے سے نکل جاتا ہے کبھی کبھی پورا اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ یعنی دنیا ہی میں رہ جاتا ہے دنیا دار بن جاتا ہے اور اس طریقے سے دین کا اکثر حصہ اس سے چھوٹ جاتا ہے اور دنیا کے کمانے میں مصروف رہتا ہے آخرت کو بھول جاتا ہے اللہ کو بھول جاتا ہے اور غرور گھمنڈ آ جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مال میں نے اپنے لیے کمایا یا میں نے اپنے علم سے کمایا اور پھر اللہ رب العامین کی قدرت کو یہ ساری چیزوں کو بھول جاتا ہے تو یہ بڑی اہم حدیث تھی جس میں ماں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی وصیت کیا انہیں حکم دیا کہ وہ وقف کر دیں غریبوں میں اور اس طریقے سے فقرا میں پراوت داروں میں اللہ کی راہ میں مسافر میں یعنی عام جو خیر کے کام ان کے اندر کر دیں اس ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ وقف اگر خیر اور نیکی کے کاموں کے اندر ہوگا تبھی اس پر عمل کیا جائے گا اور اگر کوئی غلط اور کاموں کے لیے وقف کرتا ہے تو وقف کرنا جائز نہیں ہے اسی لیے انہوں نے خیر کے کام بتا دیے انہی کے اندر ان کو وقف کرنا جی اب کوئی آدمی اپنا اس کے پاس دکانیں ہیں اور کہے دکانوں کا جو بھی کرایہ آئے گا ہم اسے مزار پر خرچ کریں گے مزاروں پر خرچ کریں گے یا اس طریقے سے اور جو معاشیت اور نافرمانی کے کام ہیں وہاں پر جا کر خرچ کریں گے یعنی جوا خانے بنائیں گے یا اس طریقے سے یعنی مزارات بنائیں گے تعمیر کریں گے یا جس وہ تمام چیزیں جن میں اللہ اور اس کے رسول کی معاشیت اور نافرمانی ہو اس میں اگر کوئی وقف کرتا تو وقف نہیں مانا جائے گا وقف خیر کے کام میں ہونا چاہیے اور یہ خیر نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ اور اس کے رسول کی معاشیت اور نافرمانی ہے تو یہ بھی ہمارے ذہن کے اندر یہ بات ہونی چاہیے اور وقف کرنے میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ انسان اس چیز کا مالک ہو اگر مالک نہیں ہے تو اسے وقف نہیں کر سکتا ہے یعنی کسی دوسرے کی زمین جائیداد کو انسان وقف نہیں کر سکتا ہے جس کا وہ مالک اسی کو اللہ کی راہ میں وقف کر سکتا ہے اور جو وقف کرنے والا ہے وہ جو شرط لگائے گا اس شرائط پر عمل کیا جائے گا بشرطے کی وہ شرطیں شریعت کے خلاف نہ ہوں اگر شریعت کے خلاف ہیں تو ان شرطوں کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے المسلمون اعلیٰ شروط مسلمان اپنی شرطوں کا پابند ہے جو شرط رکھا رکھے گا اس شرط پر عمل کیا جائے گا اللہ شرطن ہاں اگر کوئی ایسی شرط ہو احل حرامن جو حرام کو حلال کر دے اور رما حلالن یا حلال کو حرام کر دے تو اس شرط پر عمل نہیں کیا جائے جب تک ایسی شرط نہیں ہے تو اس پر عمل کیا جائے گا یعنی اگر وہ کتاب و سنت کے موافق ہے دین کے اور شریعت کے موافق ہے تو اس کے اوپر عمل کیا جائے گا لیکن اگر وہ ایسی شرط لگائے جو حرام شرط ہے حلال کو حرام کر دینے والی شرط ہو حرام کو حلال کر دینے والی شرط ہو تو ایسی شرط پر عمل نہیں کیا جائے گا تو اس حدیث کی روشنی میں کچھ مسائل تھے وقت کے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے اللہ تعالیٰ مجھے آپ لوگوں زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے کہنے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے اور جو کچھ ہم سنیں مجھے پہلے اور پھر آپ لوگوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق دامین جزاکم اللہ خیر و صلی اللہ عبن محمد ول علیہ و صحب بھائی السلام علیکم و